العظمي حفظه الله ورعاه إلى ترجمان الأحناف الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ومتعنا بفيوضه وبركاته آمين قال حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع أبا السفار المرية يقول سمعت رباح بن عبد الرحمن بن سفيان بن هويتب يقول حدثتني جدتي أنها سمعت أباها رضي الله تعالى عنها وعنهم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا, وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن جارود البغدادي قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني سليمان بن بلال عن أبي سفان الموري قال سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان يقول حدثتني جدتي رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا الدراوردي عن ابن حرملة عن أبي ثفان المري عن رباح بن عبد الرحمن العامري عن ابن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فذهب قومنا إلى أن من لم يسمع على وضوء على وضوء الصلاة فلا يجزئه وضوءهم واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا من لم يسمي على وضوئه فقد أساء وقد طهر بوضوئه ذلك واحتجوا في ذلك بما حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن خطين أبي ساسانة عن المهاجر بن قنفذ رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه فلما فرغ من وضوئه قال لم يمنعني عليك أن كرهت الله الله على على فبهذا الحديث اللهم صل سيدنا باب التسمیہ الوضو اس مسئلے میں علامہ تحویر رحمۃ اللہ علیہ نے <clears throat> بعض ان لوگوں کا مسلک ذکر فرمایا ہے جیسے اسابد اور امام احمد ابن احمد محمد اللہ تعالی <clears throat> کی یہ چند روایتیں ذکر فرمائی ہیں کہ جس میں اگر کسی شخص نے وضو کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا اس کے ظاہری مفہوم کو اختیار کرتے ہوئے اپنا مسلک انہوں نے یہی بنایا کہ وضو کے صحیح ہونے کے لیے یا مفتاح سلاد ہونے کے لیے یہ بسم اللہ پڑھنا یا اللہ کا نام لینا یہ ضروری ہے اور اس کے مقابلے میں حضرات جمہور فقہ کا مسلک بیان فرمایا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے اور اس سلسلے میں ایک واقعہ نقل کیا ہے اس روایت میں اور وہ یہ کہ حضرت مہاجر ابن قنفس مہاجر ابن قنفس ایک دفعہ ایسا ہوا <clears throat> کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور آپ وضو فرما رہے تھے تو آپ نے ان کو سلام کا جواب نہیں دیا اور جب وضو سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ان کی تسلی کے لیے کہیں ان کو خیال نہ ہو کہ آپ ناراض ہیں تو اس کی وجہ بیان فرمائی کہ چونکہ میں تہارت پر نہیں تھا بے وضو تھا اور بے وضو حالت میں اللہ کا نام لینا مجھے پسند نہیں تھا تو اس لیے میں نے تمہیں جواب نہیں دیا تو آپ نے اس کے بعد پھر وضو مکمل کیا پھر اس کے بعد جواب بھی دیا یقیناً جواب بھی دیا ہوگا تو یہ دو قسم کی روایتیں ہیں باپ کے اول تین روایتیں ہیں کہ جس میں وضو کی نفی کی گئی ہے بغیر بسم اللہ کے اور اس روایت میں اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی وجہ استدلال کیا ہے سر کے پر وجہ استدلال کیا ہے اس میں حضرت مہاجر بن نقص کی روایت وہ یہ کہ آپ نے جب وضو فرمایا تو یقیناً آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہوگی اس لیے بسم اللہ میں اللہ کا نام ہے تو اللہ کا نام بغیر طہارت کے لینے کو آپ نے پسند نہ کرتے ہوئے ان کو سلام کا جواب نہیں دیا اور وجہ یہ ہے کہ سلام اللہ کا نام ہے تو جب سلام کے جواب میں یہ بات ہے تو وضو میں بھی بسم اللہ آپ نے یقیناً نہیں پڑھا ہوگا اس لیے بسم اللہ میں اگر وضو پڑھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں اللہ کا نام لے سکتے ہیں تو سلام کا جواب بھی آپ دے سکتے ہیں تو اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے وضو کیا بسم اللہ نہیں پڑھی لیکن اس کے باوجود پھر آپ تہارت حاصل ہو گئی تو آپ نے سلام کا جواب دیا تو معلوم ہوا کہ وضو کے لیے بسم اللہ یہ ضروری نہیں آگے امام طاویل رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرمائیں اس کا حوالہ بھی دیں گے کہ ابتدا دو دو قول ہے کہ ابتدا آپ پر پابندی تھی کہ اللہ کا نام بغیر وضو کے نہ لیں اس لیے آپ نے اس پر عمل کرتے ہوئے سلام کا جواب نہیں دیا بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شرعن اللہ کی طرف سے پابندی نہیں تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادبن و احترام ایسا کیا جبکہ امت کے لیے یا آپ کے لیے تخصیص ہے اور جبکہ امت کے لیے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے اور کسی روایت میں جیسے کہ اس فیلی روایت میں آپ نے بغیر وضو کے اللہ کے نام لینے کو پسند نہ کیا امت کے لیے اس طرح کی ناپسندیدگی یا کراہت کا کہیں تذکرہ نہیں کیا ہوا کہ امت کے لیے ابتدا سے توسع تھا جائز تھا لیکن آپ پر پابندی تھی یا آپ نے اپنے طور پر انتظام کیا ادبن و احترام کہ اللہ کا نام بغیر تہارت کے نہ لے تو یہ ادب اور احترام کی بنیاد پر بھی یہ بات ہو سکتی ہے بہرحال دونوں روایتیں آپس میں متعارض ہیں حضرات محدثین نے باپ کے اول روایتوں پر صنعت کے اعتبار سے فردن فردن بحث کی اور تفصیل سے تفصیل جرا اور قدا کی بیان فرمائی اور اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ تینوں روایتیں اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں بعض سندوں سے اور بھی روایتیں ملتی ہیں اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا کوئی روایت بھی ذوف سے خالی نہیں اور بسم اللہ کے شرط جیسا مسئلہ ان ضعیف روایتوں سے ثابت نہیں ہو سکتا تفصیل میں کہ ان تینوں روایتوں میں ایک راوی ہے ابو صفال یا ابو تفال دو قسم کے نسخے ہیں سا یا تا صفال یا تفال یہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ راوی ضعیف ہیں اور اتفاق سے تینوں روایتوں میں یہ موجود ہے اور ساتھ ساتھ میں کہ یہ ایک راوی کی جدہ بھی اس میں داخل ہے اور ان کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ جو ان کی دادی ہے یا نانی ہے یہ بھی مجہولہ ہے اور اس کے علاوہ ان سے کوئی اور روایت ثابت نہیں ہے تو یہ جس روایت میں جدہ کا تذکرہ ہے اس میں ڈبل ذوق پڑ گیا ہے ایک تو ابو صفال اور صفال یا طفال کی وجہ سے اور ایک جدہ کی وجہ سے اور عجیب بات اس میں یہ ہے کہ علامہ ابن حجر یا دوسرے حضرات نے ذکر کیا امام احمد رحمت اللہ علیہ کا ایک طرف سے یہ مسلک کہ وضو میں بسم اللہ کو شرط قرار دیتے ہیں دوسری طرف قوی صنعت سے ان کا یہ قول نقل کیا ہے امام احمد ابن حبل کا کہ لم یجد فت تسمیہ وضو حدیثن صحیح کہ اس باب میں صحیح روایت یعنی ضعیف روایتیں تو ہیں ضعیف روایتیں فضائل کے لیے تو کارآمد ہو سکتی ہیں لیکن یہاں مسئلہ فضائل کا نہیں ہے بلکہ یہاں تو مسئلہ شرط کا ہے اور شرط ایک رکن کے درجے میں ہوتا ہے اور یہ شرطیت اور رکنیت کسی قبی دلیل سے ثابت ہو سکتی ہے تو امام احمد فرماتے ہیں کہ اس باب میں میں نے کوئی صحیح روایت نہیں پائی اور دوسرے حضرات نے بھی اس طرح کی بات کی جتنی روایتیں اس باب میں مذکور ہیں وہ قابل اعتنا اور قابل اعتبار اس درجے کے نہیں ہیں کہ ان سے شرطیت کا مسئلہ ثابت ہو سکے یہ بات الگ ہے کہ متعدد سندوں سے یہ مضمون چونکہ مذکور ہے متعدد سندوں سے یہ مضمون مذکور ہے تو اس لیے اس مضمون کا تو فی الجملہ ثابت یہ مضمون فی الجملہ ثابت لیکن ثابت کس درجے کا ہے کہ کیا اس سے شرط ثابت ہوگی رکنیت ثابت ہوگی تو اس سلسلے میں حضرات علماء نے حضرت مہاجر ابن قدو یا اسی طریقے کے اور کچھ واقعات تو دونوں روایتوں میں تدبیر دینے کی کوشش کی اور اسی تدبیر کے ضمن میں امام تحاوی کا جواب بھی آ جائے گا امام تحاوی نے اس روایت میں جو جواب دیا ہے ان کا حاصل یہ ہے کہ باپ کی ابتدا میں جو روایتیں آئی ہیں انہوں نے صنعت کے اعتبار سے گفتگو نہیں کی لیکن حضرت مہاجر ابن قنفت کے مقابلے میں وہ روایتیں آئی ہیں اور امام تحاوی کے نزدیک یہ روایت اس میں کوئی تعویل اور توجیح کی گنجائش نہیں ہے جبکہ اس میں تعویل اور توجیح کی گنجائش ہے اور تعویل اور توجہ سے ضروری ہے تاکہ یہ روایتیں آپس میں متعارض نہ ہوں اور آپس میں اتفاق ہو اس لیے پہلی توجہ یہ ہے کہ اس میں نفی کمال کی ہے نفی جنس کی نہیں ذات کی نفی نہیں کیا مطلب کہ وضو تو ہو جائے گا لیکن کامل درجے کا وضو نہیں ہوگا جیسے کہ دوسری روایت میں امت کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے جب آدمی وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کا پورا وجود اس کی برکت سے نور بن جاتا ہے اور نور سے اللہ تعالیٰ اس کے وجود کو بھر دیتے سر سے لے کر پیر تک نور کی کیفیت پیدا ہو جاتی جیسے کہ ماشاء اللہ آپ حضرات عمل کرتے ہیں اس پر اور سب کے چہروں پر نور نظر آ رہا ہے سب نورانی سارے ہی نورانی اور یہ فرمایا اسی روایت میں کہ اگر بغیر بسم اللہ کے کسی نے وضو کیا تو صرف آزائے وضو قیامت کے دن روشن ہوں گے باقی دوسرے اعضاء پر نور کا اثر نہیں ہوگا اور اگر بسم اللہ پڑھا تو پورے وجود پر نور کے اثرات ظاہر ہوں گے تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نفی کمال کے لیے ہے جواز کے لیے نہیں ہے کہ اگر بسم اللہ نہ پڑھا تو جائز ہی نہیں ہوگا یا یہ کہ وضو مرتب ہی نہیں ہوگا ایک تو جواب امام صحابی نے اور اس کی تائید میں کہ نفی کبھی کبھی کمال کے لیے بھی آیا کرتا ہے اس میں دو مضمون اور دو مسئلے ذکر فرمائے ہیں کہ جس میں لا کو سب کے نزدیک کمال پر معمول کیا گیا ہے اور کوئی بھی اس کو نفی جنس اسی طریقے سے یہاں پر بھی کری نہ اسی طریقے سے یہ روایت جو آپ پڑھتے چلے آئے ہر سبق کے شروع میں اور اس میں یہ ہے کہ کل امرن زی والن لم یبدا بے بسم اللہ لم یبدا بے اسم اللہ بھی آیا ہے اختا یا ابتر اس سے بھی کیا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کام تو ہوگا اس کام کی نفی نہیں لیکن وہ کام ابتر ابتا یعنی ادھورا ہوگا ناقص ہوگا لیکن اس کے ذات کی نفی وہاں پر نہیں کی گئی تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر نفی کمال کے لیے ہے اور <clears throat> یہ ذات کی نفی مراد نہیں باپ کی شروع کی روایتیں ترجمے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھ لیجئے گا اور یہ مذہب امام احمد اور اصحاب ذوائر کا ہے اور اس کے مقابلے میں جن جمہور نے یہ کہا ہے کہ بسم اللہ ضروری نہیں ہے تو انہوں نے اس روایت سے استدال کیا ہے اور اس سلسلے میں حضرت مہاجر ابن حضرت مہاجر ابن قرفت کا یہ واقعہ یہ حضرات جمہور کا یہ مستدل ہے دو روایتیں مزید اس کی تعین میں کہ کمال کے لیے استعمال ہوتا ہے آگے ان روایتوں کو ذکر فرمایا ہے جی ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره يذكر الله إلا على طهارة ورد السلام بعد الوضوء الذي صار به متطهرا ففي ذلك دليل أنه قد توضأ قبل أن يذكر اسم الله وكان قوله لا وضوء لمن لم يسمي يحتمل أيضا ما قاله أهل المقالة الأولى ويحتمل لا وضوء له متكاملا في الثواب كما قال ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان فلم يرد بذلك أنه ليس مسكين خارج من حد المسكنة كلها حتى تحرم عليه الصدقة وإنما أراد بذلك أنه ليس بالمسكين المتكامل في المسكنة الذي ليس بعد درجته في المسكنة درجة وبه قال حدثنا ابن أبي داود یہ ہے جی مسئلہ کہ یہاں پر جو نفی کی گئی ہے مسکین کی کہ لیسل مسکین الذي ترده التمرت والتمرتان واللقمت واللقمتان تو یہاں پر نفی کمال کی ہے یعنی کامل درجے کے یہ مسکین نہیں ہے اگرچہ مسکین تو ہے تو اس لیے یہاں پر لا کسی کے نزدیک بھی نفی جنس کے لیے نہیں ہے بلکہ کمال کے لیے اسی طریقے سے ایک جواب اور بھی آپ نے پڑھا اور سنا کہ قرآن کریم نے وضو کو جو بیان فرمایا اور اس کی ترتیب بیان فرمائی اس میں تسمیہ کا کہیں پر ذکر نہیں ہے اور قرآن کریم کے مضمون کو مختص کرنا یا قرآن کریم کے مضمون پر زیادتی کرنا کسی خبر واحد سے یہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ اضافے کے لیے قوی روایت ہونی چاہیے تاکہ مزید علیہ پر مزید کا جب اضافہ کیا جائے تو وہ بھی اس جیسی دلیل ہونی چاہیے تو اس لیے اس اول تو خبر واحد ہے دوسرے روایت ضعیف ہے اس طرح کی ضعیف روایت سے قرآن کریم پر زیادتی یہ جائز نہیں جی وبه قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوس عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بالطواف الذي ترده تمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان قالوا فما المسكين قال الذي يستحي أن يسأل ولا يجد ما يغنيه ولا يحسن له فيعطى وبه قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن إبراهيم فذكر مثله بإسناده وبه قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن أبي عن أبي الوليد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه وبه قال حدثنا أبو, بي أبو مية محمد بن إبراهيم بن مسلم قال حدثنا علي بن عياش الحمصي عن ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن عبد, عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وبه قال حدثنا يونس قال أخبر ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وكما قال ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع ایک دوسرا ایک دوسرا مضمون ایک دوسری حدیث کہ جس سے لا کے نفی کمال پر استدلال کیا ہے اور اس میں یہ فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں کہ جو پیٹ بھر کر رات گزارے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے یعنی ایک آدمی اتنا لاپرواہ ہو کہ پڑوسیوں کے کتنے حقوق اور ان کے بارے میں کتنے احکام آئے لیکن ایک آدمی ان تمام احکام کو نظر انداز کرے اور پڑوسی کی یا تو خبر گیری ہی نہ کرے یا اس کو پتہ ہی نہیں چلے پتہ تو ہے لیکن اس کو اس کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے اور یا یہ ہے کہ نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہے جیسے کہ آج کا ماحول کہ محلے میں ہر گھر والے اپنے اپنے مسائل میں اور ان کو پڑوسیوں کو پتہ نہیں چلتا جب تک کہ کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور اس کا گزارا کیسے ہو رہا ہے تو آج کا ماحول سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو کتنے لوگ ہوں گے جو کمال ایمان کے درجے پر اس اعتبار سے پہنچے ہوں گے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کا لحاظ کریں خیال کریں اور ان کے غم میں ان کے دکھ میں ان کے فاقہ میں مسکنت میں تعاون کریں اور شرکت کریں تو بہرحال اس میں جو ایمان کی نفی کی گئی تو وہ نفی بھی کمال کی ہے جی وبه قال حدثنا بذلك أبو بكر قال حدثنا مؤمل عن قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن المساور أو, أو ابن أبي المساور قال سمعت ابن عباس يعاتب ابن زبير رضي الله تعالى عنه وعنهم في البخل ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره إلى دمه جائع فلم يرد بذلك أنه ليس بمؤمن إيمانا خرج بتركه إياه إلى الكفر ولكنه أراد به أنه, ليس في أعلى, في أعلى مراتب الإيمان وأشباه هذا كثيرة يطول الكتاب بذكرها فكذلك قوله لا وضوء لمن لم يسمي لم يرد بذلك أنه ليس بمتوضئ وضوءا لم يخرج, لم يخرج به من الحدث ولكنه أراد أنه ليس بمتوضئ وضوءا كاملا في, في أسباب الوضوء الذي يوجب الثواب فلما احتمل هذا الحديث من المعاني ما وصفنا ولم يكن هنالك دلالة يقطع بها لأحد التأويلين على الآخر وجب أن يجعل معناه موافقا لمعاني حديث المهاجر حتى لا يتضادان فثبت بذلك أن الوضوء بلا تسمية يخرج به المتوضي من الحدث إلى الطهارة وأما إيه، ما موقع میں بتلا دیا کہ با اول باب میں إيه، إيه، جو روایت ذکر کی گئی اس میں دونوں احتمال ہے ایک احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اصحاب ظواہر نے شرط اور اس کے لزوم پر استعمال کیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں نفی کمال کے لیے ہو اور بسم اللہ کی ترغیب استحباب کے لیے استحباب اس کو ذکر کیا ہو اور اس روایت میں اور یہ بتلا دیا کہ لام کا نفی کمال کے لیے ہر جگہ یہ نفی کمال کے لیے یہ استعمال ہونا یہ معمول ہے کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی بہرحال تعارف تو ہے تو اس تعارف کے دفاع کرنے کے لیے فرمایا کہ ہم نظر پیش کرتے ہیں اس نظر سے حضرت مہاجر ابن قنظف کی قنظف کی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی پہلے باپ کی روایتوں کے مقابلے میں یہ روایت ذرا سمجھنے کی ہے یہ نظر ذرا تھوڑی سی ٹیڑھی ہے یہ فرماتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھیے بسم اللہ ایک قول ہے بسم اللہ ایک قول ہے فیل نہیں ہے بلکہ یہ قول یہ اقوال مختلف عبادتوں میں مختلف معاملات میں اقوال کا اعتبار دو حیثیت سے کیا جاتا ہے بعض اشیاء جیسے عقود اور معاملات جو جانبین اور طرفین سے وجود میں آتے ہیں ان کا مدار قول پر ہے اور وہی قول وہ وہی قول معاملہ بن جاتا ہے یعنی اس کے لیے الگ سے کچھ نہیں کرنا پڑتا بلکہ یہی قول کا صدور ان اقاد معاملہ بن جاتا ہے جیسے کہ ایجاب اور قبول جیسے بے میں اور دوسرے اور معاملات میں نکاح میں خلا میں طلاق بالمال میں کیا ہوتا ہے جی ایک ایجاب پہلا جب قول ہو اس کو ایجاب کہتے ہیں اور اس کے بعد جواب میں جو قول ہو اس کو قبول سے تعبیر کرتے ہیں تو یہ ایجاب اور قبول کے بعد کچھ اور نہیں کرنا پڑتا بلکہ یہی ایجاب اور قبول کا جو قول ہے یہی عبد ہے یہی معاملہ ہے اور اس میں کسی اور مزید عمل کی ضرورت نہیں پڑتی تو بعض اشیاء ایسے ہیں کہ جس میں جن کا انعقاد قول سے ہوتا ہے اور ان کا مدار قول پر ہے اور قول ہی وہ معاملہ بن جاتا ہے مزید کسی عمل کی ضرورت نہیں جیسے بے اشرا میں کہ بے تو حاضر کتاب بے اشرا اور آپ نے کہا قبل تو پیسہ دیا کتاب لے گئے کیا ہوا اس میں ایجاب اور قبول ہو گئے بس اور کچھ اشیاء اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جس میں قول سے وہ عبادتیں وجود میں تو نہیں آتی لیکن وہ رکن کے درجے میں کہ بغیر اس کے ان کا انعقاد نہیں ہوتا پہلے میں کیا تھا کہ قول ہی انعقاد ہے یہاں قول انعقاد نہیں ہے بلکہ قول ضروری ہے انعقاد کے لیے اور جو عبادت اور جو جو چیزیں جس میں قول کو رکن قرار دیا گیا ہے تو یا شرط قرار دی گئی ہے تو اس کے اوپر اس کا وجود تو موقوف ہے لیکن اس قول کے اختیار کرنے سے وہ چیزیں وجود میں نہیں آ جاتی جیسے کہ نماز نماز میں قول کیا ہے جی اللہ اکبر تہری محت تکبیر تاحری محت تکبیر یعنی اللہ اکبر یہ نماز کا رکن ہے یہ شرط ہے بہرحال لیکن بہت سے لوگوں نے اس کو کیا کہا ہے جی کہ یہ رکن ہے تو محض اللہ اکبر کہنے سے نماز مکمل نہیں ہوتی نماز وجود میں نہیں آتی لیکن نماز کے ان اقاد کے لیے ابتدا اللہ اکبر کہنا ضروری ایسے حج میں دیکھیے ایک قول ہے جس کو ہم تلبیہ کہتے ہیں کہ یہ تلبیہ جب تک نہ کہیں اس وقت تک حج وجود میں نہیں آ سکتا لیکن تلبیہ پڑھنے سے پورا حج نہیں ہو جاتا بلکہ اگلے مراحل اور اس کے مناسب کے ادا ہونے کے لیے اور ان کی صحت کے لیے تلبیہ کا پڑھنا یہ رکن ہے تو ہم نے دیکھا کہ بسم یہ قول دو طریقے سے اس جہاں شریعت نے قول کا اعتبار کیا اس کی دو قسمیں ہیں بعض اشیاء میں تو یہ قول یہ مدار ہے ان چیزوں کے وقوع کا اور ان کا وقوع خود یہی قول ہے جب یہ قول کیا جاتا ہے تو وہ چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں اور بعض اشیاء ایسی ہیں کہ جس میں قول اختیار کرنے سے وہ چیزیں وجود میں تو نہیں آتی لیکن ان کے انعقاد کے سلسلے میں جہاں اور اس کے ارکان ہیں وہاں یہ یہ بھی ایک بلکہ رکن سے تعبیر کرنے کے بجائے آپ شرط کہہ دیں کہ بسم اللہ اس کے لیے شرط ہے بات کا یہ بھی قول ہے کہ یہ قیام سے فرائض شروع ہوتے ہیں اور یہ تکبیر جو ہے وہ شرط ہے بہرحال یہ اختلاف اپنی جگہ لیکن علامہ نے شرط کو میں شرط قرار دے کر یہ نظر اپنی پیش کی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ نماز کے لیے بھی شرط ہے حج کے لیے بھی شرط ہے اب ہم یہ دیکھیں کہ وضو میں کیا صورت ہے بسم اللہ یہ قول ہے اس کی حیثیت کیا ہے پہلی حیثیت تو ہے نہیں کہ بسم اللہ پڑھیں اور وجود وضو وجود میں آپ ایک سال تک بسم اللہ پڑھتے رہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ویسی ناپاک کے ناپاک رہے نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ اس کا بقیہ عمل اختیار نہ کرے تو یہ اشیاء اول میں تو ہے نہیں اب آیا دوسری قسم کے جو اشیاء اور عبادات تھے جن کے لیے یہ بسم اللہ شرط کا درجہ شرط کی حیثیت رکھتا ہے اور انعقاد اس کا اس پر موقوف ہے تو ہم نے دیکھا کہ بسم اللہ وضو کے لیے یہ شرط تو یہ رک اس کے لیے رکن نہیں ہے اس لیے کہ اصحاب واحد نے ان کو وضو کے لیے جس طرح سے کہ فخصل وجوہ حکم ویدی حکم وغیرہ ارکان ہے اسی طریقے سے تسمیہ کو بھی وہ وضو کا رکن قرار دیتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بسم اللہ نہ تو پہلی چیزوں میں دخیل ہے نہ دوسری چیزوں میں رکن کی حیثیت اس کو حاصل ہے اس لیے کہ رکن وہاں بنتا ہے کہ جو چیزیں کسی قوی دلیل سے اور حجت قویہ سے ثابت ہوں اور یہ خبر واحد سے اس کا ثبوت رکن کی حیثیت سے نہیں ہو سکتا تو اس لیے بسم اللہ نہ تو پہلی قسم میں داخل ہے نہ دوسری قسم میں یہ داخل یہ نظر پیش کی اس نظر پر ایک اشکال ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ بعض اشیاء ایسی ہیں کہ وہ بسم اللہ پر موقوف اور بسم اللہ کے بغیر وہ چیزیں جائز قرار نہیں دیتی نہیں دی جاتی جیسے کہ زبان زبیحہ کے مسئلے میں آپ نے تفصیل پڑھی ہوگی یا پڑھیں گے کہ زبیحہ کے مسئلے میں تو حضرات احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آمدن ترک کر دیا تو زبیہ جائز نہیں لیکن اگر نسیانت ترک کر دیا تو یہ جائز ہے اور جبکہ حضرات شفاف کے نزدیک چاہے آمدن ہو یا نسیانت ہر صورت میں جائز ہے وہ حلال ہو جاتا ہے زبیہ اس لیے کہ اللہ کا نام ہر مومن کے قلب میں ہوتا ہے بس زبیہ کے پاک ہونے کے لیے زبیہ کے صحیح ہونے کے لیے یہ کافی ہے جبکہ امام بائک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چاہے ترک آمدن ہو یا ترک نسیانن ہو بغیر بسم اللہ کے وہ زبیہ حلال اور پاک نہیں ہوتا تو اس پر معترض نے اعتراض کیا کہ امام مالک کے مسئلے کو امام شافی کے مسئلے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن امام مالک کے نزدیک اور خود احناف کے نزدیک بھی یہ بسم اللہ کے بغیر زبیحہ معتبر نہیں تو چاہیے کہ یہی درجہ بسم اللہ کو حاصل ہو اندل وضو کہ جب تک بسم اللہ نہ پڑھیں وضو کا اعتبار نہیں ہو اتنا سمجھ آیا جی تو اس کے جواب میں امام صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ اول تو احناف کے خلاف یہ استدلال علل اطلاق صحیح نہیں کیوں اس لیے کہ آمدن اگر وہ نسیانا اگر ترک کیا جائے تو امام صافی کے نزدیک بھی جائز ہے اور احناف کے نزدیک بھی وہ حلال ہے اس پر تو اعتراض نہیں پڑ سکتا ہاں یہ ہے کہ اگر آمدن ترک کر دیا جائے تو پھر بھی امام شافی پر کوئی اعتراض نہیں لیکن حضرات آناب پر اعتراض ہوگا کہ ان کے نزدیک آمدن ترک تسمیہ کی صورت میں زبیہ حلال نہیں تو الر اطلاق یہ اعتراض تو نہیں ہے لیکن خاص صورت میں قابل اعتراض بن جاتا ہے اس کے جواب میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ذبح کو وضو پر قیاس کرنا قیاس مال فارغ ہے اس لیے کہ وہاں نام لیا جاتا ہے وضو میں اللہ کا نام برکت کے لیے اور یہاں زبیحہ میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اظہار ملت کے لیے یعنی اس زابح کا تعلق ایسے ملت سے ہے کہ اس ملت کا اس ملت کو اختیار کرنے والا آدمی اگر ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ پاک اور حلال چاہے مسلمان ہو اور یا وہ غیر مسلم ہو بشرطے کی وہ کتابی ہو تو اس کا ذبیحہ پاک اس کی ملت کے اظہار کے لیے کہ اس کا ایمان اللہ پر اللہ کی توحید پر ہے تو اس ملت کے اظہار کے لیے بسم اللہ پڑھا جاتا ہے اور وضو میں برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے تو اس لیے وضو کو اس پر قیاس کرنا یہ صحیح نہیں بس صرف اتنی بات ہے کہ نماز کے جو شرائط ہیں یا اسباب کہہ لیجئے ان شرائط میں ایک وضو بھی ہے اگر آپ قیاس کریں کہ نماز کے دوسرے شرائط کو اگر دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ جمہور کے مسئلہ کو تائید حاصل ہوتی ہے مثلا نماز کے شرائط میں لباس بھی ہے تو لباس پہننے کے لیے بسم اللہ ضروری ہے قبلے کی طرف رخ کرنا یہ نماز کے شرائط میں ہے تو کیا قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے تو وضو بھی کیا ہے تہارت بھی کیا ہے وضو کے نماز کے اسباب میں سے ایک تو جس طرح دوسرے اسباب میں شرط نہیں تو اسی طریقے سے تہارت بھی ایک سبب ہے اس پر بھی بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہوگا اور یہ بسم اللہ پر موقوف قرار نہیں دے سکتے یہ نظر کو ذرا سے غور سے دیکھیں ترجمے کی ضرورت نہیں ہے اگر ضرورت ہو تو پوچھ لیجیے معلوم کر لیجیے یا میں ترجمہ کر دیتا ہوں اس کا فرماتے ہیں کہ وجہ نظر کہ ہم نے دیکھا بعض اشیاء ایسی کہ ان چیزوں میں داخل نہیں ہو سکتے بغیر کلام کے یعنی ان چیزوں کا ارتقاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ جب تک کہ قول اختیار ارے جب تک کہ کوئی کلام بات چیت نہ کرے ان میں سے کیا ہے وہ عقود ہیں کہ جس کو بعض لوگ بعض سے منعقد کرتے ہیں بے ہے اجارہ ہے مناقہ ہے خلا ہے وغیرہ وغیرہ جو طرفین کے ایجاب و قبول سے وجود میں آتا ہے اس میں کلام ضروری ہے کہ اس کے بغیر اس کا انعقاد نہیں ہوتا اور وہ قول ہی یہ بے عین ہی انعقاد جب اس قول کو اختیار کیا جائے تو بے ہی ان عقود کا وجود ہو جاتا ہے اور کسی مزید وجود میں لانے کے لیے عمل کی ضرورت پیش نہیں آتی تو ایک بات چیزیں ایسی ہیں کہ جو بے عین ہی کلام ہے اور ان کے اندر کلام کے بغیر دخول نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ تو یہ اشیاء واجب نہیں ہوتی بغیر اقوال کے اور اخبار وکانت اخبار منہا ایجاب اور ان چیزوں میں اخبار کیا ہے جی ایجاب ہے اس لیے کہ پہلا آدمی کہتا ہے بے تو قد زوج تو کے قد خانہ تو کے یہ اخبار کہ جس میں اقوت کا ذکر کیا گیا اور جب اس کے جواب میں قبول آ جائے تو یہ مکمل ہو جاتا ہے تو گویا کہ ابتدا بھی قول اور انتہا بھی قول جب وہ قول کو اختیار کرے گا تو چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں بعض اشیاء ایسی ہیں کہ اس میں اقوال سے دخول ہوتا ہے اقوال کے ذریعے سے اس عباد اس کام کو آدمی شروع کرتا ہے جیسے کہ نماز اور حج ہے اور یہ آدمی نماز میں تکبیر کے ساتھ اور حج میں تلبیہ کے ساتھ داخل ہوتا ہے تکبیر نماز میں تلبیہ حج میں یہ رکن ہے رکن میرا ارکان ہے اور یہ حضرات جو ماقل میں جس کا ذکر کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرط قرار دیتے ہیں بظاہر امام تحابی نے رکن کا لفظ استعمال کیا ہے تو یہ اس مسلک کے مطابق جنہوں نے شرط کی بجائے اس کو رکن قرار دیا تو اس کا حاصل یہ ہوا کہ اس میں بسم اللہ رکن ہے اب ہم دیکھتے ہیں لوٹتے ہیں تسمیہ فی الوضو کی طرف کہ آیا اس کو مشابہت ان اشیاء میں سے پہلی قسم یا دوسری قسم میں سے کسی کے ساتھ اس کو مشابہت ہے یا نہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس تسمیہ میں کوئی ایجاب نہیں ہے پہلی قسم تو ہے ہی نہیں کہ بسم اللہ کہیں تو وہ چیز وجود میں آ جائے اور منعقد ہو جائے رہا دوسرا مسئلہ پھر اس میں کوئی چیز ایجاب وغیرہ نہیں ہوتا جیسے کہ نکاح اور بیو میں لہذا تسمیہ یہ اس حکم سے خارج ہو گئے جو ہم نے معقول ذکر کیا اب رہا رکن ہے یا نہیں تو ہم نے دیکھا تسمیہ رکن بھی نہیں ہے وضو کے ارکان میں جیسے کہ تکبیر رکن ہے نماز کے ارکان میں اور یہ تلبیہ رکن ہے حج کے ارکان میں سے لہذا اس سے بسم اللہ کا حکم فخرج میں زانے کا حکم عام حکم تکبیر و تلبیہ لہذا تسمیہ ان پر وضو وہ بھی تکبیر اور تلویہ کے قسم سے خارج ہو گئی تو اس سے اس شخص کا قول باطل ہو گیا جو یہ کہتا ہے کہ وضو میں یہ تسمیہ ضروری ہے کمالا بد من کر اشیاء فی ما و فی کہ جس طرح ان اشیاء میں کہ جس میں عمل کیا جاتا ہے تو قول ضروری ہے اسی طریقے سے اس میں بسم اللہ ضروری ہے یہ قول باطل آگے دیکھ لیجیے اس پر اشکال اور اعتراض جی ذلك من النظر یار ہو گیا قال پسینہ نکلا پھر دوبارہ پڑھو ہاں جی فإن قال قائل فإن قد رأينا الذبيحة لابد من التسمية عندها ومن ترك ذلك متعمدا متعمدا لم توكل ذبيحته فالتسمية أيضا على الوضوء كذلك قيل له ما ثبت في حكم النظر أن من ترك التسمية على الذبيحة متعمدا أنها لا توكل لقد تنازع الناس في ذلك يعني یعنی حضرات السلام هيك أول تو اس میں اول تو اللہ لذلات یہ اعتراض قابل قبول نہیں اس لیے کہ ثواب ہے آمدن بھی ترک تسمیہ کی صورت میں حلال قرار دیتے ہیں جی فقال بعضهم بعضهم توكل توكل وقال لا فاما من قال توكل فقد كفينا البيان لاتوکل فین یعنی ان کے قول قول کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں جی من من قال لا توكل توكل فانه يقول ان ان تركها ناسيا وسواء عنده كان ذابح مسلما او كافرا بعد يكون كتابيا فجعلت التسميه ها هنا في اوجبها في الذبيحه انما هي لبيان المله فإذا سمى ذابحه صارت ذبيحته من ذبائح الملة المأكولة ذبيحتها وإذا لم يسمي فجعلت من وإذا لم يسمي جعلت من ذبائح الملل التي لا تؤكل ذبائحها والتسمية على الوضوء ليس للملة إنما هي مجعولة لذكر على سبب من أسباب الصلاة فرأينا من أسباب يعني الصلاة एक दूसरी नजर सेमिनार एक दूसरी नजर भी पेश की कि ये वजू नमाज के आ, नमाज اسباب میں سے ایک سبب ہے تو ہم اس کو دوسرے سبب پر قیاس کریں کہ دوسرے سبب میں بسم اللہ ضروری ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو یہاں پر کیوں ضروری ہو گیا جی فرائن من اسباب الصلاة الوضوء وستر العورة فكان من ستر عورته لا بتسمية لم يضره ذلك فالنظر على ذلك أن يكون من تطهر أيضا لا بتسمية لم يضره وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله جی۔ باب باب الوضوء للصلاة مرة مرة وثلاثا ثلاثا وبه قال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا الكريابي قال حدثنا زاية بن قدامة قال حدثنا علقمة بن خالد أو خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا حسين قال حدثنا فريابي قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي حية الوداعي عن علي عن علي رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وبه قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا علي بن جعد قال قال أخبرنا ابن ثوبان عن عبدة عن عبدة بن أبي لبابة عن شقيق قال رأيت علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هكذا كان يتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا احمد بن يحيى الصوري قال حدثنا هيثم بن جميل قال حدثنا ابن ثوبان فذكر باسناده مثله وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا اسحاق بن يحيى عن معاويه بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعنهم انه توضا أنه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا وبه قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا معد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سميع عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ففي هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقد روي عنه أيضا أنه توضأ مرة مرة وبه قال حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن اللهيعة قال حدثنا الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال ألا أنبئكم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة أو قال توضأ مرة مرة وبه قال حدثنا بن أبي داود قال حدثنا يحيى بن صالح الأوضاحي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعنهم قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة وبه قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله عن حسن بن عمارة عن أبي نجيح ثم ذكر بإسناده مثله وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة وابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن عن عمرو بن بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ورأيته غسل مرة مرة فثبت بذلك بما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة فثبت بذلك أن ما كان منه من وضوه ثلاثا ثلاثا إنما هو لإسابة الفضل للفرض مافقل کے بعد میں مافقل کے باب میں ایک دلیل بڑی قوی ہے وہ وہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت نقل کرنے والے بہت حضرات صحابہ ہیں جیسے کہ وضو کی باب میں ہم نے پڑھا ہے لیکن کسی نے بھی وضو کو بیان کرتے ہوئے تسمیے کا تذکرہ نہیں کیا آپ نے خود وضو کیا آپ نے وضو کا طریقہ قول سے سمجھایا اور بتلایا آپ کے فعل کو نقل کرنے والے آپ کے قول کو نقل کرنے والے بہت سے حضرات صاحبہ کی ایک بڑی جماعت ہے اس میں کسی نے بھی یہ بسم اللہ کا تذکرہ اس طرح سے نہیں کیا جس سے کہ اس کے وجوہ پر یا اس کے رکن یا شرط ہونے پر اصطلاح کی جا سکے یہ باپ وضو مررتن مررتن اور سلاسن سلاسن اس میں کوئی اختلافی مسئلہ الحمدللہ ایک باپ تو ایسا ہے جس میں لاکھ نہ ہر باپ مختلف فی ہے اس سے مقصد یہ بتلانا ہے کہ وضو ایک مرتبہ سے بھی ہو جاتا ہے دو سے بھی ہو جاتا ہے تین سے بھی ہو جاتا ہے اور جب ایک سے ہو جاتا ہے تو دو سے بہتری اولا اور دو کی روایتیں بھی موجود ہیں بس یہ ہے کہ ایک مرتبہ وضو کرنا یہ فرض ہے اور اس کے بغیر تہارت حاصل نہیں ہوتی اور دو مرتبہ یہ وضو کرنا یہ جائز ہے اور تین مرتبہ وضو کرنا یہ سنت انبیاء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور یہ تین مرتبہ وضو کرنا اس لیے نہیں کہ تہارت اس کے اوپر موقوف ہے بلکہ تین مرتبہ اس لیے کیا جائے تاکہ اس کا عجر اور ثواب اور اس کی فضیلت اور اس کی برکت حاصل ہو سکے بعض حضرات نے یہ تین مرتبہ وضو کرنے یا ایک مرتبہ وضو کرنے کا نقطہ بیان کروایا کہ یہ اپنے اپنے محل کے اعتبار سے مختلف بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ پانی کی قلت اور کثرت کا مسئلہ پانی بہت کم ہوتا ہے اور اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ پانی کی قلت کی وجہ سے پانی کم خرچ کیا جائے تو وہاں پر ایک مرتبہ وضو کرنے سے بھی کفایت ہو سکتی ہے تو آپ نے ایک مرتبہ وضو کر کے تعلیم دے دی کہ پانی ہوتے ہوئے بھی ایک مرتبہ سے پاکی حاصل ہو سکتی ہے لیکن بہتر یہ کہ اس کو معمول کیا جائے کہ جہاں پر قلت ہے وہاں پر ایک مرتبہ جہاں پر کثرت ہے وہاں پر تین مرتبہ بعض لوگوں نے فرمایا کہ یہ ارد گرد کے ماحول کی بات ہے بعض ماحول ایسے ہوتے ہیں کہ گرد غبار آزائے وضو پر ہوتے ہیں وہ ایک مرتبہ سے صفائی نظافت حاصل تہارت تو حاصل ہو جائے گی لیکن نظافت حاصل نہیں ہوتی تو اس لیے وہاں پر تین مرتبہ یہ آزائے وضو کو دھویا جائے لیکن جو ماحول صاف ستھرا ہے ایک آدمی ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے شیشے کے کمرے میں نہ گرد ہے نہ غبار ہے تو اس کے لیے ایک مرتبہ وضو کرنا یہ کافی ہے علامہ عبد الوہاب شارانی نے ایک اہم نقطہ یہ بیان فرمایا ہے مزار القبرہ میں وہ فرماتے ہیں کہ وضو کی روایتوں میں ملتا ہے کہ اس وضو سے گناہ جھڑ جاتے ہیں گناہ ساقت ہو جاتے ہیں لہذا یہ وضو کے یہ ترتیب ایک مرتبہ اور تین مرتبہ کی یہ گناہوں کے اعتبار سے ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ گناہ جس کے کم ہے تو وہ ایک مرتبہ بھی دھو لے لیکن گناہ ہم جیسے لوگ کہ صبح سے شام تک گناہ ہی گناہ تو ان کے لیے مناسب ہے کہ تین مرتبہ وہ آزائے وضو کو دھوئیں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ گناہ یہ دھل سکے انبیاء علیہ السلام اولیاء خواص خاص لوگ تو ان کے لیے ایک مرتبہ وضو کرنا کافی ہے اور ہم جیسوں کے لیے تو تین مرتبہ کا اہتمام بہت ضروری ہے تاکہ گناہ اسی اعتبار سے دھلیں اور صفائی اور تہارت حاصل ہو سکے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فرض مسح رأس فی الوضو وبالسند المتصل منا الى الامام الطحاوی رحمه الله تعالی ومتعنا بعلومه وبركاته آمين حدثنا يونس وعبد الغني عبد الغني بن عقيل واحمد بن عبد الرحمن قالوا اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن انس عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه عن عبد الله بن زيد زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بيده في وضوئه للصلاة ماء فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيده إلى مؤخر الرأس ثم ردهما إلى مقدمه قال مالك هذا أحسن وما سمعت في ذلك وأعمه في مسح الرأس وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي وحفص بن غياث عن ليس عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح مقدم رأسه حتى بلغ الخذال من مقدم, من مقدم عنقه وبه قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن ليث فذكر مثله بإسناده وبه قال حدثنا ابن أبي داود قال قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء عبد الله بن العلاء عن أبي الأزهري عن معاوية أنه أراه وضوء رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ مسح, رأس مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه ثم مر بهما حتى بلغ الغفاء ثم ردهما حتى بلغ, المك بلغ المكان الذي بدأ بلغ المكان الذي منه بدأ فذهب ذاهبون إلى أن مسح الرأس كله واجب في وضوء الصلاة لا يجزئ ترك شيء, ترك شيء منه واحتجوا في ذلك بهذه الآية إلى آخره یہ مشہور مسئلہ ہے اور تفصیل کے ساتھ ہر کتاب میں اس کو آپ نے پڑھا اس میں اختلاف بھی اور وہ اختلاف کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک غالباً یاد ہے جی امام احمد جی امام مالک کے ساتھ شریف ہیں نہیں دیکھ لیجیے گا استعاب کہ ان کے نزدیک مسح راس میں استیاب ضروری اور جبکہ امام شافی اور حضرات آناف کے نزدیک بعض بعض سر کا مسا کر لینا کافی ہے لیکن اس بعض میں اختلاف ہے ہمارے نزدیک کم سے کم روبے راس ہے اور امام شافی کے نزدیک بعض مطلق ہے لہذا ان کے نزدیک اگر انگلی سے یوں ایک انگلی پھیر دی جائے تو بس مسا ہو گیا شاہ رتن اور شاہ رتین دو چار بار بھی اگر آ گئے تو یہ مسا ہو جاتا تو ان کے نزدیک تو مسا مستقل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہاں مسح راس کی نیت سے اگر پھیرے وہ بات الگ ہے ورنہ جب آپ سر دھوئیں گے تو اس سر کے دھونے کے ضمن میں مسح مطلق پر بھی عمل ہو جاتا ہے بہرحال یہ اختلاف کا ہے خلاصہ منشے اختلاف کیا ہے منشا اختلاف در حقیقت قرآن کریم کی آیت وقت صحو بے رقو سکو اور وہ یہ کہ یہ با کس کے لیے استعمال ہوئی یہاں پر حضرات مالکیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات عائدہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ وم سہو رو سکو یہ مطلب ہے اور جب با کو زائدہ قرار دیا جائے اور جب مسا کی نسبت محل کی طرف کیا جائے تو بظاہر یہی معنی مفہوم ہے کہ وہ جمی محل مراد ہوگا لہذا پورے سر کا مسا کرنا یہ ضروری ہے اور جبکہ حضرات احناف اور جمہور حضرات فقہا با کو تبعیض کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے مین طویل ہوتا ہے ایسی با بھی تبعیض کے لیے ہے لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض یہ سر کا مسا فرضیت کی ادائیگی کے لیے یہ کافی ہے یہ بات الگ ہے کہ استعاب اگر کر لیں تو یہ سنت ہے اور اس کی فضیلت بڑھ جائے گی جیسے کہ تین مرتبہ وضو کرنا فضیلت ایسے ہی استعاب بالمسا یہ بھی ایک فضیلت اور برکت کی چیز حضرات مالکیہ نے ان روایتوں سے استدلال کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ بات زائدہ ہے اور اس کا قرینہ یہ روایتیں ہیں اور یہ جو روایتیں پڑھی تین چار روایتیں ان سب روایتوں میں استیاب کا ذکر ہے کہ مقدمہ راست سے مسا شروع کیا موخر راست تک گئے وہاں سے دوبارہ پھر اعادہ کر کے مقدمے تو راست تک آئے تو یہ استیاب بیان کیا گیا ہے اور بات چونکہ زائد ہے اس لیے یہ روایتیں خبر واحد ہیں اگرچہ اس سے فرضیت ثابت نہ ہو لیکن قرآن کی اس آیت کا یہ بیان بن جائیں گے کہ وا زائد ہے اور مسح رات مراد کل محل محل اور جبکہ حضرات جمہور فقہ فرماتے ہیں کہ باد راس اور با یہ تمیز کے لیے ہے تو اس لیے یہ اختلاف پیدا ہوا اور جمہور نے یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں ان روایتوں سے استدار کیا ہے جس میں بعض راس پر عمل کیا گیا اور بعض راس پر یہ مسا کیا گیا جیسے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی مشہور روایت ہے کہ آپ نے ناسیہ پر مسا کیا اس کے بعد پھر امامہ کو درست کیا تو راوی نے اس کو بھی مساحلہ امامت ہی سے اس کو ذکر کیا ہے جس کی تفصیل آگے آئے گی تو یہ ہے اختلاف مذاہب کا یہ اختلاف مذاہب اور اس کا منشا یہ قرآن کریم کی آیت اور اصول فقہ میں جو آپ نے پڑھا ہے تو اس میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ یہ با کا استعمال دو طریقے سے ہوتا ہے کبھی تو یہ آلے پر با داخل ہوتی ہے اور کبھی محل مسا پر یہ با داخل ہوتی ہے اور با آتی ہے اصل میں استعانت کے لیے تو یوں ہونا چاہیے تھا کہ یہ با آل مسا پر داخل ہو <coughs> لیکن آل مسا کی وجہ یہاں پر محل مسا پر داخل کیا اور یہ بتلانا مقصود ہے کہ جس طرح سے کہ آلہ مقصود نہیں ایسے ہی محل راس کا استعاب بھی مقصود نہیں اس طرح سے کہ اعلی مسا کے ساتھ تعاون حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے اسی طریقے سے مسا بھی بقدر ضرورت اس پر اکتفا کرنا جائز ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ مساحت الجدار مساحت بل ید الجدار یہاں پر استعاب ہے وہ مساحت بل جدار یہاں پر یہ کا معنی پیدا ہوگا تو اسی اصول پر قیاس کرتے ہوئے یہ با یہاں پر آلے پر داخل نہیں ہے بلکہ محل مسا پر ہے تو اس لیے یہ کا معنی یہاں پر ذکر فرمایا امام صحابی نے پہلے قسم کی روایت کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ کچھ جانے والے اس طرف گئے ہیں کہ یہ پورے سر کا مسا یہ نماز میں یہ لازم ہے اور جائز نہیں ہے ان میں سے کسی حصے کو ترک کر دینا اور اسی آثار سے احتجاج کیا ہے اور جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ اختلاف کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آثار ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سر پر مسا کیا وضو لسلاد میں تو ہم بھی یہ کہتے ہیں متوزی کے لیے کہ بہتر اور فضیلت کی بات یہ ہے کہ وہ ایسا کیا کرے لیکن نقطۂ اختلاف یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ لازم اور واجب ہم اس کو واجب نہیں کرتے بے کمال راس فرض ولی صفی یہ وجوب کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ فرض کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور واجب اور فرض میں ثبوت کے اعتبار سے تو فرق ہوتا ہے لیکن عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں اس پر بھی عمل واجب ہے اس پر بھی عمل واجب ہے اور اعتقاد کے اعتبار سے فرق ہے دلائل کے اعتبار سے فرق ہے لیکن عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں تو اس لیے یہاں پر فردن بھی کہا اور نوجبوں بھی وجوب کا بھی ذکر کیا ہے تو یہ وجوب بمانے لازم کے کہ فرد کی حیثیت سے ہم اس کو لازم نہیں کرتے کیوں اس لیے کہ قرآن کریم سے مسئلہ راست ثابت ہے لہذا وجوب نہیں ہوگا بلکہ فرد ہوگا پورے سر کا مسا کرنا یہ ضروری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ عمل کیا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دلالت کرے اس بات پر کہ یہ استعاب فرد ہے اور فرد ہونے کی حیثیت سے آپ نے اس کو اختیار فرمایا ہم نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا سلاسن سلاسن لیکن یہ تصویر اس وجہ سے نہیں کہ یہ فرض ہے اور اس سے عقل جائز نہیں لیکن آپ سے لیکن اس میں فرضیت بھی ہے اور فضل بھی ہے فرضیت کے ساتھ ساتھ فضل اور فضیلت اور برکت بھی حاصل کرنا ہے یہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے آثار مروی بھی ہیں جو دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ جس کی طرف یہ جمہور حضرات فرد یہ گئے ہیں اس کی طرف فرد کے سلسلے میں مزہ راز کے فرد کے سلسلے میں کہ یہ فرضیت بات پر ہے کل پر نہیں آگے حضرت مغیرہ ابن صبح کی روایت ہے جی ما قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توزأ وعليه عمامة فمسح على عمامته ومسح بنات يديه وبه قال حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عن عامر عن ابن مغيرة بن شعبة عن أبيه وابن عون عن, ابن سيرين عن عمرو بن واف عن المغيرة رفعه إليه قال كنا مع رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتوزأ للصلاة فمسع على أمامته وقد ذكر الناسية بشيء ففي هذه الأسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على بعض رأس وهو الناصية وظهور الناسية دليل على أن بقية الرأس حكمه حكم ما ظهر منه لأنه لو كان الحكم قد ثبت بالمسح اس سے تو ثابت کیا کہ آپ نے بقدر ناسیہ یہ مسح فرمایا اور ساتھ ساتھ میں اس میں امامے پر مسح کیا ہے تو اس سے بعد حضرات نے فرمایا کہ فرضیت تو ادا ہو جائے گی ناسیہ سے اور استعاب کی سنت ادا ہو جائے گی مسا علر امامہ سے ایک قول یہ ہے تو اس لیے اس قول کی تردید کرتے ہوئے آگے امام کے مسئلے کو امام صاحب رحمۃ اللہ نے ذکر فرمایا